آزادی آزادی آزادی آزادی کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر بنے گا پاکستان ٹوٹے ہے کا ٹوٹے کا اب ہے آزادی اب ہوگی صبح ہے آزادی ہم رہیں گے آزادی ہاں، حق ہے ہمارا آزادی ہم کے رہیں گے آزادی ہاں، حق ہے ہمارا آزادی تحریک آزادی جاری ہے اور بھارت پر یہ باری ہے تحریک آزادی جاری ہے اور بھارت پر یہ باری ہے اب ہند کی ہوگی بربادی اب ہند کی ہوگی بربادی اب ہند کی ہوگی بربادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہاں، حق ہے ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہاں، حق ہے ہمارا آزادی گا تیرا غلامی کا ٹوٹے گا تیرا غلامی کا اب ہوگی صبح ہے آزادی اب ہوگی صبح آزادی آزادیلے ہیں لاکھوں ظلم و نے لال گوائے ہیں ہیں لاکھوں ظلم و نے لال گوائے ہیں خون کے بہا کے دریا ہم آزادی لینے آئے ہیں ہے عزم ہمارا فولادی ہے عزم ہمارا فولادی ہے عزم ہمارا فولادی سے رہیں گے آزادی ہاں، حق ہے ہمارا آزادی ہم کے رہیں گے آزادی ہاں، حق ہے ہمارا آزادی گا تیرا غلامی کا ٹوٹے گا تیرا غلامی کا اب ہوگی صبح ہے آزادی اب ہوگی آزادی کے خون کتابانی ایک روز افق پہ چمکے گی چہدا کے خون کتابانی ایک روز افق پہ چمکے گی آزادی کی سونی خوشبو سے دھرتی پیاری مہکے گی مٹ جائے گی رسم جلادی دی مٹ جائے گی رسم جلادی دی مٹ جائے گی رسم جلادی دی لیتے رہیں گے آزادی ہاں، حق ہے ہمارا آزادی ہم لیتے رہیں گے آزادی ہاں، حق ہے ہمارا آزادی گا تیرا غلامی کا ٹوٹے گا تیرا غلامی کا اب ہوگی صبح ہے آزادی اب ہوگی صبح ہے آزادی تحریک آزادی جاری ہے اور بھارت پر یہ باری ہے تحریک آزادی جاری ہے اور بھارت پر یہ باری ہے اب ہند کی ہوگی بربادی اب ہند کی ہوگی بربادی اب ہند کی ہوگی بربادی ہم لے رہیں گے آزادی ہاں، حق ہے ہمارا آزادی ہم لے رہیں گے آزادی ہاں، حق ہے ہمارا آزادی گا تیرا غلامی کا گا تیرا غلامی کا اب ہوگی صبح ہے آزادی اب صبح ہے آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی Was on.